سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے لیے برتن لایا گیا اس میں ایک مد کے دو تہائی جتنا پانی تھا سننے ابو داود حدیث نمبر چورانوے